انزلنا الكتاب بالحق الناس بما اراك ولا تكن خم بے شک ہم نے قرآن آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ کی دی ہوئی بصیرت کے مطابق فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے دفاع کرنے والے نہ بن جائیے آیت 105 سے لے کر 109 تک کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے مجاہد اکرما قطادہ اور سدی وغیرہ نے ذکر کیا کہ یہ آیتیں بنی عبیرق کے چور کے بارے میں نازل ہوئی تھیں جس کا نام توما بن عبیرق تھا اس نے ایک آدمی کا ذرا چوری کر لیا اور جب اس کا نام لیا جانے لگا تو رات کو چپکے سے اسے ایک یہودی کے گھر میں ڈالایا اور وہ اور اس کے بھائی کہنے لگے کہ فلاں یہودی نے ذرا چوری کیا ہے اور تمام بھائی مل کر قسم کھا گئے کہ توما نے چوری نہیں کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سچ سمجھا اور یہودی کا ہاتھ کاٹنا چاہا تو یہ آیتیں نازل ہوئیں اور توما کا جھوٹ کھل کر سامنے آیا چنانچہ اس نے اپنے ارتداد کا اعلان کر دیا اور مکہ کی طرف بھاگ گیا جہاں اس کے سر پر چوری کرتے ہوئے ایک دیوار گر گئی اور کفر کی حالت میں مر گیا بما اراک اللہ یعنی اللہ نے جس کا علم آپ کو بذریعہ وحی دیا ہے ولا تکلخواین خسیمہ میں دلیل ہے کہ جب تک کسی کے سچا اور حق پر ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا اعتاب بھی ہے کہ آپ کو خیانت کرنے والوں کی طرف سے دفاع نہیں کرنا چاہیے اسی لیے اللہ نے آپ سے فرمایا کہ اللہ سے مغفرت طلب کیجیے کہ آپ نے بے گناہ یہودی کا ہاتھ کاٹنا چاہا تھا آیت میں ان لوگوں کے خلاف سخت دھمکی ہے جو بغیر تحقیق کیے دوسروں کا ساتھ دیتے رہتے ہیں ان اللہ لا يحب من كان خوانا میں خوان مبالغے کا سیغہ استعمال ہوا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ توما بہت بڑا خائن اور بہت بڑا گناہ گار ہے چنانچہ حالات نے اس کی تصدیق کر دی کہ وہ مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا اور کفر پر اس کی موت ہو گئی یستخفون من من الناس ولا اللہ میں منافقین کے بد باطن ہونے کی عکاسی کی گئی ہے کہ یہ آر سے بچنے کے لیے لوگوں سے اپنے برے اعمال چھپانا چاہتے ہیں اور اللہ کو دکھا کر کرتے رہتے ہیں اللہ سے انہیں حیا نہیں آتی جو سارے بھیدوں کا جاننے والا ہے اسی لیے اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ جب سازش کرتے ہوتے ہیں اس وقت اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو دنیا میں ان خیانت کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہو قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں کون ان کی طرف سے دفاع کرے گا